سفیان نے محمد بن منقدر سے انہوں نے عامر بن سعد سے انہوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعاون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا یا فرمایا بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا اگر یہ کسی علاقے میں ہو تو تم اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلنا اور اگر کسی دوسری سرزمین میں تعاون موجود ہو تو تم اس میں داخل نہ ہونا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چوہتر